حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ ستوں اور کھجوروں سے کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1909